اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کر دو